بن سعید نے ہمیں حاتم بن ابی صغیرہ سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابن ابی مولائکہ نے قاسم بن محمد سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز لوگ ننگے پاؤں بے لباس بے ختنہ اٹھائے جائیں گے میں نے عرض کی اللہ کے رسول عورتیں اور مرد اکٹھے وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے فرمایا عائشہ اس دن کی ہولناکیوں کا معاملہ اس سے زیادہ سخت ہوگا کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو اٹھانوے